ایک چھوٹی سی نظم جیل میں کہی تھی قید تنہائی بہت چھوٹی سی ہے ایسا سناٹا کہ جیسے ہو سکوت صحرا ایسا سناٹا کہ جیسے ہو سکوت صحرا ایسی تاریکی کہ آنکھوں نے دہائی دی ہے در زندہ سے پرے کون سے منظر ہوں گے مجھ کو دیوار ہی دیوار دکھائی دی ہے دور ایک فاختہ بولی ہے سر شاخ شجر دور ایک فاختہ بولی ہے سر شاخ شجر پہلی آواز محبت کی سنائی دی ہے